بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الکریم عزیز گرامی قدر سلمکم اللہ تعالی بعد سلام مسنون محبت نامہ پہنچا جس خلوص اور جوش سے تم نے لکھا ہے اس سے اور بھی لطف آیا اس قسم کے سوالات تو تحریر تقریراً کثرت سے ہوتے رہتے ہیں مگر اپنی نااہلی کہوں یا کاہلی کثرت مشاغل سے تعبیر کروں یا تساہل سے اکثر سائل کے مناسب مختصر جواب لکھ دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں مفصل لکھوں تو کسے کسے لکھوں لیکن تمہارے خلوص اور دوسری خصوصیات نے مجبور کیا کہ کسی قدر تفصیل سے لکھوں تم بھی جوش سے علاحدہ ہو کر ذرا غور سے پڑھنا اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا مقرر کہتا ہوں کہ خالی ذہن ہو کر غور سے پڑھنا سمجھ میں آئے قبول کرنا ورنہ کوئی جبر نہیں تمہارے سارے طویل مضمون کا خلاصہ جو میں نے سمجھا ہے چند امور ہیں نمبر ایک حضرت دھانوی اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہما میں باوجود دونوں کے مخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے کیا مخلصوں اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے نمبر دو تیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے نمبر تین ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا مر رہنا چاہیے تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا نمبر چار مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیا کرنا چاہیے نمبر پانچ اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے نمبر چھ علماء کا وقار آمدن گرایا جا رہا ہے بے تکلف سب و شتم کیا جاتا ہے نمبر سات علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے تمہارے خط کے معظم امور یہ ہیں اور یہ سوالات اکثر و بیشتر تحریراً و تقریراً ہوتے رہتے ہیں اس لیے میں اپنے پریشان خیالات ان امور کے متعلق کسی قدر تفصیل سے لکھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہی حق ہے ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے ناقص خیالات اور امور بالا کے متعلق حسب ذیل ہیں والعلم عند اللہ و بحمد اشد اللہ الہ